حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈھیلے استعمال کرے وہ طاق تعداد میں استعمال کرے جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں جس نے دانتوں میں خلال استعمال کیا تو کھانے کے جو ذرے وغیرہ نکلیں انہیں پھینک دے اور جو کچھ زبان کے ذریعے سے دانتوں کے درمیان سے نکل آئے اسے نکل لے جس نے اس طرح کیا تو اچھا کیا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں جو شخص حاجت کے لیے جائے اسے چاہیے کہ پردہ کرے اگر ریت کی ڈھیری کے سوا کوئی اوٹ نہ ملے تو مزید ریت جمع کر کے اس میں اضافہ کر لے تاکہ مناسب حد تک پردے کے قابل ہو جائے کیونکہ شیتان انسان کی دبر سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں سننے ابن ماجا حديث نمبر تین